السلام علیکم اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ کچھ حد تک تو اب آپ آڈیٹر بن چکے کافی کام تو آپ کو کرنا آ گیا کہیں آپ کو آڈٹ کرنے کے لیے بھیجا جائے تو مجھے امید ہے کہ ٹھیک ٹھیک آڈٹ کر لیں گے ابھی چند ایک بڑی معمولی نوعیت کی کچھ باتیں معمولی نوعیت ان کی حیثیت کے حوالے سے نہیں آپ کی ایگزامینیشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ ابھی ہمارے سلیبس کا حصہ ہے وہ ہمیں ڈسکس کرنی ہے یہ دوبارہ سے بول دوں آپ کے ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ان کو یاد کرنا آسان ہے ان کو سمجھنا بھی نسبتاً آسان ہے بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے اس کے اندر لیکن پریکٹیکل آڈیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس کے بغیر آڈیٹنگ نہیں ہوتی وہ باتیں ابھی ہماری نیکسٹ ان لیکچر کے اندر کمپلیٹ ہو جائیں گی ان شاء اللہ تعالی اس میں ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے ایک تو انٹرنل آڈیٹنگ کے ریفرنس میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے پھر ان شاء اللہ تعالی انگیجمنٹ لیٹر کے ریفرنس میں ہم کچھ بات کریں گے اور بہت اہم کام ہے آڈٹ پلاننگ اس کے بارے میں کچھ سیکھیں گے اور پھر فائنلی آڈیٹر نے جو رپورٹ پیش کرنی ہے وہ کیا رپورٹ ہوگی ان کو بھی ہم سیکھیں گے ان شاء اللہ تعالی سو یہ اب باقی کے کچھ کام ہیں جو کہ ہم نے کرنے اپنے آئندہ کے لیکچرز میں آج جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ انٹرنل آڈیٹنگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ کیا ہے اور کس حد تک that internal auditing is useful for the external auditor دیکھیں بھائی ابھی تک جو کچھ بھی آپ نے سیکھا وہ ایکسٹرنل آڈیٹر کا کام تھا آپ ایکسٹرنل آڈیٹر کے طور پر ویریفیکیشن کر رہے تھے اکاؤنٹ بیلنس کی کلاسز آف ٹرانزیکشن کی آپ ایکسٹرنل آڈیٹر کے طور پر ٹیسٹ آف کنٹرول لگا رہے تھے وہ سارے کام جو آج تک ہم سیکھ چکے وہ ایکسٹرنل آڈیٹر کے طور پر ہم نے سیکھے اب external auditor is in fact the person is held responsible for reporting اب وہ ایکسٹرنل آڈیٹر دیکھتا ہے کہ یہ کیا کام کوئی ان کا انٹرنل بندہ بھی کر رہا ہے کچھ اس سے ملتے جلتے کام اگر کر رہا ہے تو میں دیکھوں کس طرح کے وہ کام کر رہا ہے اور کیا میں اس انٹرنل آڈیٹ کرنے والے کے ان کاموں کو وہ جو انٹرنل آڈٹ فنکشنز ہیں ان کے ذریعے سے جو ریزلٹس نکلے ہوئے ہیں ان کو میں استعمال کر سکتا ہوں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے یا نہیں یہ بات ہم نے آج سیکھنی ہے سمجھ آ گیا اسنیرو تو جناب انٹرنل آڈیٹنگ کے بارے میں یہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ انٹرنل کنٹرول کا ہی پارٹ ہوتی ہے internal auditing is a part of internal control اب internal control is established by the management یہ بات آپ نے پہلے سے ہی سیکھ رکھی ہے کہ مینجمنٹ انٹرنل کنٹرول ڈیزائن کرتی ہے اسٹیبلش کرتی ہے اور پھر اس انٹرنل کنٹرول کی بہتر آپریٹنگس کے لیے اس کی مانیٹرنگ کرواتی ہے ایک اسپیشلی اسائنڈ اسٹاف کے ذریعے سے اب وہ جو اسپیشلی اسائنڈ اسٹاف ہے جس کو یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ جی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا انٹرنل کنٹرولز ٹھیک آپریٹ ہو رہے ہیں اس نے مینجمنٹ کو اس بارے میں بھی بتانا ہوتا ہے کہ ایسٹس ٹھیک سیف گارڈ ہو رہے ہیں آپ کے اور آپ کی اکاؤنٹنگ بھی ٹھیک ہو رہی ہے جہاں جہاں پر کنٹرول میئرز ریکوائرڈ تھیں وہاں وہاں پر کنٹرول میئرز موجود ہیں یعنی کہ وہ جو انٹرنل کنٹرول ہونے کے فوائد اس اینٹی کو حاصل ہونا چاہیے وہ فوائد اس اینٹی کو مل رہے ہیں اس کے بارے میں انٹرنل آڈیٹر نے مینجمنٹ کو کرنا ہوتا ہے سو so, ہم انٹرنل آڈیٹنگ کی ڈیفینیشن اگر دیکھیں تو وہ کچھ یوں بنتی ہے کہ it is an appraisal activity established within an entity as a service to the entity کہ یہ ایک اپریزل ایکٹیویٹی ہے اپریزل مطلب اس کو جانچ پرکھ کرنا انٹرنل آڈیٹنگ ایک جانچ پرکھ کرنے کے لیے ایک ایکٹیویٹی اسٹارٹ کی جاتی ہے جو کہ اینٹی میں ہی اسٹیبلش کی جاتی ہے اینٹی کے ہی لیے کسی اور کی جانچ پرکھ نہیں ہے اور کوئی اور بھی نہیں کروا رہا بلکہ اینٹی خود چاہتی ہے کہ میری جانچ پرکھ ہو دس از انٹرنل آڈیٹنگ ابھی اس کے مزید پہلو بھی ہم دیکھیں گے لیکن دوبارہ سے میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ انٹرنل آڈیٹنگ کیا ہے آپ خود سے اپنا محاسبہ کر رہے ہیں آپ خود سے چاہتے ہیں کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ ٹھیک ہو ہمارے آپریشنز ایفیشنٹلی چل رہے ہوں ہماری اکاؤنٹنگس ٹھیک ریزلٹ دے رہی ہوں ہمارے ڈاکیومینٹس ٹھیک پروسیس ہو رہے ہوں کوئی فراڈ یا ایرر نہ ہو رہا ہو ہر ڈاکیومینٹ پراپرلی اپرووڈ ہو جن پروسیجر سے اس کو گزرنا چاہیے وہ تمام پروسیجر سے گزرے یہ ساری باتیں آپ خود سے چاہ رہے ہیں کہ ہماری اینٹی میں موجود ہوں تو اس کے لیے آپ خود سے اپنا ایک چیک جو ہے اسٹیبلش کرتے ہیں خود سے اپنے اوپر ایک چیک چیک بٹھا دیتے ہیں کہ وہ جی آپ کو دیکھتا رہے مانیٹر کرتا رہے کہ آپ ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں اب this check is known as internal auditing تو انٹرنل آڈیٹنگ کے فنکشنس کیا ہیں نمبر ون ایگزامن کرنا ہے نمبر ٹو ایویلویٹ کرنا ہے اور نمبر تھری مانیٹر کرنا ہے کس کو adequacy and effectiveness of the accounting and internal control system of and effectiveness of the internal control and accounting system internal control procedures and accounting system کی adequacy اور افیکٹونیس کو ہم نے دیکھنا ہے مانیٹر کرنا ہے ایویلویٹ کرنا ہے کہ جی وہ ٹھیک چل رہے ہیں یا نہیں تو بنیادی طور پر اسٹریس کس بات پر ہے کہ انٹرنل آڈیٹنگ میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے اب یہاں پر ہم کون ہیں انٹرنل آڈیٹر ہے ٹھیک ہے یہ ذرا اپنی ہم کی بھی جو ڈیفینیشن ساتھ ساتھ کرتے رہا کریں اب ہم انٹرنل آڈیٹر کے طور پر ایک بات کریں گے پھر تھوڑی دیر بعد ہم ایکسٹرنل آڈیٹر بھی بن جائیں گے جب ہم نے انٹرنل آڈیٹر کے کام کو دیکھنا ہوگا تو بہرحال فی الحال انٹرنل آڈیٹ فنکشنز کے ریفرنس میں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انٹرنل آڈیٹر نے یا انٹرنل آڈیٹنگ ڈپارٹمنٹ نے انفیکٹ بیسیکلی مانیٹر کرنا ہوتا ہے ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے کس چیز کو انٹرنل کنٹرول پروسیجرز کو اور اکاؤنٹنگ سسٹم کو یہ بنیادی طور پر اس کا فنکشن ہے انٹرنل کنٹرول پروسیجرز جتنے بھی ہیں اور اکاؤنٹنگ سسٹم جو بھی ہم نے اپنایا ہوا ہے کیا وہ ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں اس کی مانیٹرنگ ایویلویشن وغیرہ یہ انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اچھا اب اسی سٹیج پر ہم ذرا انٹرنل آڈیٹنگ اور ایکسٹرنل آڈیٹنگ کا بھی فرق معلوم کر لیں کہ وہ کیا ہے بنیادی طور پر انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈیٹرز میں فرق یہ ہے کہ انٹرنل آڈیٹر امپلائی ہوتا ہے اس اینٹی کا اس کو تنخواہ ملتی ہے اور ایکسٹرنل آڈیٹر اپوائنٹ ہوتا ہے شیئر ہولڈرز کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا اس کی اپوائنٹمنٹ کے سارے ہم نے مراحل دیکھے تھے کہ کب شیئر ہولڈرز اپوائنٹ کرتے ہیں کب اپوائنٹ کرتے ہیں کب پھر جا کے وہ جو ایس سی e پی کودتا ہے اس کے اپوائنٹمنٹ کے اندر تو ایکسٹرنل آڈیٹر امپلائی نہیں ہوتا بنیادی طور پر اس بات کو ذہن میں رکھ لیں جبکہ انٹرنل آڈیٹر امپلائی ہوتا مینجمنٹ کو جواب دہ ہوتا ہے چند ایک فرق ہیں وہ پوائنٹ وائز میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں نمبر ون جی آبجیکٹو کی بات آتی ہے انٹرنل آڈیٹر کا آبجیکٹو صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس نے internal control procedures and accounting system کو مانیٹر کرنا ہے ایویلویٹ کرنا ہے اگزامن کرنا جبکہ ایکسٹرنل آڈیٹر کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ اس نے فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں رپورٹ کرنا کہ کیا financial statements true and fair view پیش کر رہی ہیں یا نہیں یہ ایکسٹرنل آڈیٹر کا آبجیکٹو ہوتا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں صرف رپورٹ کرنا جبکہ انٹرنل آڈیٹر پوری اینٹی میں موجود انٹرنل کنٹرول سسٹمز اور اکاؤنٹنگ سسٹمز کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ درست ہیں یا نہیں درست پرفارم ہو رہے ہیں یا نہیں افیکٹولی آپریٹ ہو رہے ہیں یا نہیں دوسرے فرق کی طرف آتے ہیں رسپانسبلٹی انٹرنل آڈیٹر کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے ٹورڈز دا مینجمنٹ امپلائی ہے نا تو امپلائی نے تو مینجمنٹ کو ہی جواب دینا جبکہ جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہوتا ہے وہ ریسپانسبل ہے شیئر ہولڈرس کو کیونکہ اس نے تو شیئر ہولڈرس کے لیے رپورٹ کرنا ہے اس نے تو شیئر ہولڈرس کو جو مالکان ہیں ان کو اس نے بتانا ہے کہ جی یہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس جو ہیں ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں اس اینٹی کا انٹرنل آڈیٹر مینجمنٹ کو رپورٹ کرے گا یا مینجمنٹ کے لیے رسپانسبل ہے وہ شیئر ہولڈرس کے لیے ریسپانسبل ان دا سیم وے جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے وہ مینجمنٹ کے لیے ریسپانسبل نہیں ہے وہ تو شیئر ہولڈرس کے لیے رسپانسبل ہے شیئر ہولڈر نے اپوائنٹ کیا تھا نیکسٹ اسکوپ آف ورک اب انٹرنل آڈیٹر کا scope of work is by the management management جو کہے گی اس نے تو وہ کرنا ہے جی اب اس کے لیے مینجمنٹ کا حکم ماننا فرض نہ ماننا اس کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو جائے گی جبکہ ایکسٹرنل آڈیٹر کے لیے اسٹیچیوٹ جو ہے وہ ریاستی قانون جو ہے وہ اسکوپ ڈٹرمن کرتا ہے کہ جی آپ نے یہ یہ کام کرنے ہیں آپ نے ان ان کی کمپلائنس دیکھنی ہے یا پھر اس کو تھوڑا سا ادر وائز آپ اگر لے لیں تو کلائنٹ جو آڈٹ کلائنٹ ہے اور جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے ان کے مابین ایک اسکوپ آف ورک جو ہے وہ اگری ہو جاتا ہے سو یہ بنیادی فرق ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ یا آڈیٹرز میں ٹھیک ہے جی اب جی ہم ایک نیکسٹ بات کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے scope and objective of the internal audit functions اب بنیادی طور پر تو انٹرنل آڈیٹ فنکشنز کو مینجمنٹ نے ہی ڈٹرمن کرنا کہ جی آپ نے یہ یہ کام کرنے ہیں لیکن پھر بھی جنرلی کچھ ایسے فنکشن ہیں جو کہ اس نے ضرور پرفارم کرنے ہوتے ہیں وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں that is number one review کرنا ہے اور ایس کرنا ہے اس نے internal control procedure and accounting system کو ریویو کرنا ہے اور ایس کرنا ہے اب دیکھیں ریویو کرنا بہت ضروری ہے بعض صورتوں میں کچھ تبدیلیاں ایسی رونما ہو جاتی ہیں اینٹی میں کہ جس کی بنا پر آپ کو انٹرنل کنٹرول پروسیجرز تبدیل کرنا پڑتے ہیں اکاؤنٹنگ سسٹم میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں اب یہ انٹرنل آڈیٹر کا کام ہوگا کہ وہ دیکھے کہ کیا ابھی بھی وہ انٹرنل کنٹرول پروسیجرز جو ہم نے آلریڈی اپنا ہوئے ہیں وہ کافی ہیں ہماری اینٹی میں اس تبدیلی ہونے کے باوجود بھی یا نہیں کیا ہمیں اکاؤنٹنگ سسٹم میں کوئی تبدیلی لانا چاہیے یا نہیں سائز آف دا اینٹی بڑھ جاتا ہے ڈیٹرز پہلے چند ڈیٹرز تھے اب ڈیٹرز بے شمار ہو گئے ہیں تو کیا ہمیں اپنے اکاؤنٹنگ سسٹم میں یہ تبدیلی لانا چاہیے کہ we should go for subsidiary ledger for debtors یا نہیں یہ بات سمجھ آئی میں نے کیا کہی ہے دیکھو اکاؤنٹنگ سسٹم یہ ہے کہ ہم نے اپنے ریسیویبلس کو اکاؤنٹ فور کرنا ہے یہ ایک حصے کی بات کر رہا ہوں اکاؤنٹنگ سسٹم میں اب ہمارے پاس تین ڈیٹرز ہیں صرف اے بی اینڈ سی اب ان تین ڈیٹرز کے لیے ہم نے تین لیجر اکاؤنٹ مین لیجر میں اوپن کیے ہوئے وہاں پر ہم اکاؤنٹنگ ان کی مینٹین کر رہے ہیں ان کے بیلنسز ہمیں معلوم ہو رہے ہیں اب اگر بزنس جو ہے بہت زیادہ گرو کر جاتا ہے اور ہمارے تین سے تین سو تک ڈیٹرز چلے جاتے ہیں تو اب ان ڈیٹرز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں پھر سبسڈری لیجر بنانا چاہیے اور ان کے اوپر پھر ایک کنٹرول اکاؤنٹ بنے گا سیکشنل بیلنسنگ کے تحت یہ سب باتیں پڑھی ہوئی ہیں آپ نے سو so, اب یہ انٹرنل آڈیٹر کا کام ہے کہ وہ اکاؤنٹنگ سسٹم کو ریویو کرے کہ جس اکاؤنٹنگ سسٹم کے تحت تین ڈیٹرز کی موجودگی میں ہم کام چلا رہے تھے کیا تین سو ڈیٹرز کی موجودگی میں بھی وہی والا اکاؤنٹنگ سسٹم چلتا رہنے دینا چاہیے یا they must be some change in the accounting system تو وہ یہ بات ہوئی کہ انٹرنل آڈٹ کا فنکشن یہ ہے کہ وہ ریویو کرے اسیس کرے انٹرنل کنٹرول پروسیجرز کو اور اکاؤنٹنگ سسٹمز کو next comes examination of financial and operating information for management اب یہاں پر ڈیٹیلڈ ٹیسٹنگ ہے اکاؤنٹ بیلنس کی اور کلاسز آف ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلڈ ٹیکسٹ بالکل ڈیٹیل ٹیسٹ کرنا دیکھیں جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے وہ سیمپل بیس ٹیسٹنگ کر رہا جبکہ انٹرنل آڈیٹر ڈیٹیل ٹیسٹنگ کر رہا اب وہ وہاں پر مینجمنٹ کے لیے آپریٹنگ اور فائنینشل سسٹمز کے اوپر کنٹرول کو مانیٹر کرنے کے اعتبار سے جتنی بھی کلاسز آف ٹرانزیکشن ہوں گی اکاؤنٹ بیلنس ہوں گے ان کو وہ چیک کرے گا ویریفائی کرے گا واؤچ کرے گا اب سارے کے سارے کام انٹرنل آڈیٹر کر رہا ہے ویریفیکیشن واچنگ سے اب آپ لوگ تو واقف ہے نا تو انٹرنل آڈیٹر جو ہے وہ ان کاموں کو پرفارم کرتا ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے یہ اس کے اسکوپ میں آتی ہے بات next comes review of efficiency economy and effectiveness of operations اب وہ آپریشنس کتنے افیکٹو ہیں کتنے ایفیشنٹ ہیں اور کتنے اکنامیکل ہیں ان چیزوں کے بارے میں بھی انٹرنل آڈیٹر کو خیال رکھنا ہوگا کیا وہ آپریشنس افیکٹولی ایفیشینٹلی رن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اور پھر ان کو افیکٹو ایفیشینٹ بنانے کے لیے بہت زیادہ خرچہ تو نہیں کہیں کرنا پڑ رہا بہت زیادہ ڈاکیومینٹیشن میں تو نہیں ہم نے الجھا دیا کو اس پوائنٹ آف ویو سے اس کی افیکٹونیس اکانمی ایفیشنسی ان سب کا خیال انٹرنل آڈیٹر نے رکھنا ہوگا نیکسٹ کمس کہ وہ ریویو کرے گا compliance with law regulations management policies and other internal requirements کو کہ کمپلائنس جو ہے یا ہم جو انٹرنل کنٹرول پروسیجرز کی بات کر رہے ہیں جو اکاؤنٹنگ سسٹم کی بات کر رہے ہیں ان سے جو رپورٹس جنریٹ ہوں گی کیا وہ رپورٹس ایڈہر ٹو کر رہی ہیں اس سے جو کہ لا کہہ رہا ہے جو کہ ریگولیشنس کہہ رہی ہیں کمپلائنس موجود ہے لا کا اور ریگولیشنس کا اف یس yes, تو ٹھیک ہے یہی چیز تو انٹرنل آڈیٹر چیک کرنا چاہ رہا ہے نہیں ہے تو انٹرنل آڈیٹر وہاں پر اس بات کو ٹھیک کروائے گا کمپلائنس کروائے گا مینجمنٹ کو رپورٹ کرے گا کہ جی اس چیز کا کمپلائنس ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا مینجمنٹ کی یہ پالیسیز ہیں جو کہ فلانا ڈپارٹمنٹ فلفل نہیں کر رہا لہذا یہ میں نے اسکوپ آف ورک بتایا انٹرنل آڈیٹ فنکشنز کا next comes relationship between internal auditing and the external auditor اب یہ مرحلہ کیا ہے کہ انٹرنل آڈیٹنگ اور ایکسٹرنل آڈیٹر کہاں کہاں پر آپس میں ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں یا کہاں پر ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو سکتی ہے دیکھیں کافی حد تک کام تو انٹرنل آڈیٹنگ کے اندر اسی قسم کا ہو رہا ہے جو کہ ایکسٹرنل آڈیٹر نے بھی کرنا ہے لیکن اب وہ بات آ گئی کہ کیا واقعی انٹرنل آڈیٹنگ کا کام ایکسٹرنل آڈیٹنگ کے کام کی ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں اب یہاں پر ہم ایک ریلیشن شپ دیکھ لیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہم دیکھیں گے وہ ہے کہ management requirements versus independent report on financial statements کہ مینجمنٹ کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوتی ہیں انٹرنل آڈیٹر نے اور جو فائنینشل اسٹیٹمنٹ پر رپورٹ پیش کرنی ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے وہ پیش کرے گا ایکسٹرنل آڈیٹر لہذا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے اس میں اس بارے میں آپ جان رکھیے کہ آپ کا ایکسٹرنل آڈیٹر کبھی بھی انٹرنل آڈیٹر والی رپورٹ پیش نہیں کر رہا ہوگا انٹرنل آڈیٹر رسپانسبل ہے رپورٹ کرنے کو مینجمنٹ کی طرف جبکہ ایکسٹرنل آڈیٹر ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین پیش کر رہا ہے وہ مینجمنٹ کو رپورٹ نہیں پیش کرے گا وہ شیئر ہولڈرس کو ڈائریکٹلی بتائے گا فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں سو یہاں پر یہ تضاد موجود ہیں ان دونوں میں کہ انٹرنل آڈیٹر جو مینجمنٹ کہے گی اس طرح کی رپورٹ پیش کرے گا اور ایکسٹرنل آڈیٹر ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین پیش کرے گا شیئر ہولڈرس کو نیکسٹ کامس کامن مینس اب یہاں پر ایک ریلیشن شپ کائم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں کامن مینس ذرائع مشترکہ ہو سکتے ہیں ان دونوں کے کیونکہ آپ دیکھیے انٹرنل آڈیٹر بھی تو ٹیسٹ آف کنٹرول کر رہا ہے نا انٹرنل کنٹرول سسٹم کو وہ مانیٹر کر رہا ہے انٹرنل کنٹرول پروسیجرز کو وہ ایویلویٹ کر رہا ہے برابر سارا سال کرتا ہے وہ جبکہ ایکسٹرنل آڈیٹر جو ہے وہ بھی انٹرنل کنٹرول سسٹم کے بارے میں ہی ٹیسٹ بیسڈ ایویلویشن کرتا ہے ایک ججمنٹل سیمپل اٹھاتا ہے اور اس پر بیس کر کے وہ ٹیسٹ آف کنٹرول لگاتا ہے اب دونوں ٹیسٹ آف کنٹرول لگا رہے ہیں اب یہاں پر ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر کا کام استعمال کر سکتا ہے لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریلیشن شپ کائم ہو سکتا ہے اس جگہ پر جہاں پر کہ کامن مینز ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ایویڈینس حاصل کرنے کے ذرائع جو ہیں دونوں کے ہمیں کامن نظر آ رہے ہیں انٹرنل آڈیٹر بھی ایویڈینس حاصل کر کے رپورٹ پیش کرتا ہے نا مینجمنٹ کو سو so, وہ بھی جن ذرائع سے ایویڈینس حاصل کر رہا ہے اور ایکسٹرنل آڈیٹر بھی جن ذرائع سے ایویڈینس حاصل کر رہا ہے وہ کامن ہے next comes dependence versus independence اب دیکھیے آپ انٹرنل آڈیٹر کو جتنی بھی اٹانومی دے دیں جتنے بھی اختیارات دے دیں ہے تو وہ مینجمنٹ کے تابع نا وہ مینجمنٹ سے آزاد نہیں ہو سکتا جبکہ external auditor is altogether independent اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہے اس نے انڈیپینڈنٹلی ایگزامن کرنا ہے اور انڈیپینڈنٹ اوپینین پیش کر دینا اس لیے اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہوئے ہم جو ریلیشن شپ کائم کر رہے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈیٹرز کے مابین ہم کہتے ہیں کہ کتنا بھی انٹرنل آڈیٹر نے اچھا کام کیوں نہ کیا ہو ہم آنکھیں بند کر کے اس کام کو ایکسپٹ نہیں کر لیں گے کیوں کیونکہ بہرحال انٹرنل آڈیٹر جو ہے وہ مینجمنٹ کے تابع ہے مینجمنٹ کا انفلوئنس بہرحال انٹرنل آڈیٹر پر ہوتا ہے ایکسٹرنل آڈیٹر انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے لہذا ایکسٹرنل آڈیٹر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انٹرنل آڈیٹر کا کوئی بھی کام ایکسپٹ کرے گا اچھا اس ریلیشن شپ کو سمجھنے کے بعد اب اگلا ایک مرحلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیا انٹرنل آڈیٹر کا کام ایکسٹرنل آڈیٹر اب ہم ایکسٹرنل آڈیٹر کے طور پر بات کریں گے کہ ہم جو کہ ایکسٹرنل آڈیٹر ہیں کیا ہم انٹرنل آڈیٹر کا کام اپنے آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے ایکسپٹ کر لیں یا نہیں اب یہ ایک مرحلہ آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ آف انٹرنل آڈیٹنگ جو ہے وہ اپٹین کی جاتی ہے اب جب once understanding of internal auditing obtain کر لی جاتی ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے جیسے میں کہہ رہا تھا ابھی کہ ایکسٹرنل آڈیٹر کو ایک اسٹینس مل جاتی ہے آڈیٹ اپروچ ڈیولپ کرنے میں اپنے آڈیٹ پروسیجرز ڈیفائن کرنے میں اب ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹنگ کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ جی اب میرے آڈیٹ پروسیجر کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی یا کس قسم کے آڈیٹ پروسیجر میں اپناؤں گا اچھا وہ یہ بھی ڈیسائڈ کر سکتا ہے اس انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کرنے کے بعد کہ نہیں جی نہیں میں نے تو انٹرنل آڈیٹنگ کا کام جو ہے وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرنا یہ انڈرسٹینڈنگ کے بعد کی بات ہے نا جب آپ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پوزیٹیولی اور نیگیٹولی دو طرفہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں تو آپ نے ایکسٹرنل آڈیٹر نے جب انڈرسٹینڈنگ حاصل کر لی انٹرنل آڈیٹنگ کی جو کام انٹرنل آڈیٹر نے سر انجام دیے ہیں یا جو کام وہ کرتا رہا ہے یا جو کام اس نے کرنے ہیں آپ اس کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیتے ہیں اپنی تب یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کو اسسٹ کر رہی ہوتی ہے اپنی پلاننگ میں بھی ابھی پلاننگ میں نے آپ کو بتانی ہے کہ آڈیٹ پلاننگ کیا ہوتی ہے تو آڈیٹر نے جو پلان کرنا ہوتا ہے اپنا کام اس کی پلاننگ میں بھی اس انڈرسٹینڈنگ کا بہت عمل دخل ہوتا ہے جو آڈٹ پروسیجر اپنانے ہیں اس میں بھی اس کا عمل دخل ہوتا ہے کس طرح سے اس نے افیکٹولی آڈٹ پرفارم کرنا ہے اس میں بھی اس کا عمل دخل ہوتا ہے اور کیا بات میں نے کہی کہ آڈیٹر یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں جناب انٹرنل آڈٹ کے کام کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا میں تو خود سے اپنے پروسیجرز ڈیفائن کروں گا اور وہ میں اپناؤں گا اچھا اب اگر وہ اس چیز کو پوزیٹیولی انڈرسٹینڈ کرتا ہے یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ جی ٹھیک ہے مجھے انٹرنل آڈیٹنگ کا کام اپنا لینا چاہیے تو وہ پھر کس طرف جاتا ہے وہ جاتا ہے جناب preliminary assessment assessment of internal auditing کی طرف اب یہ preliminary assessment of internal auditing کیا ہے یہ دراصل پلاننگ کی سٹیج پر ہی شروع ہو جاتی ہے اب پریلیمنری آغاز میں وہ ایک اسیسمنٹ کرتا ہے کہ جو وہ انٹرنل آڈیٹنگ میں فنکشنز پرفارم ہو رہے ہیں وہ میرے کام کے ہوں گے یا نہیں اور وہاں پر وہ کچھ تھوڑی بہت سجیشن بھی بعض کا دے سکتا ہے انٹرنل آڈیٹر کو کہ یہ کام اس طریقے سے کر لو تو وہ پھر زیادہ بہتر طور پر بھی بینیفیشل ہو سکتا ہے اچھا اب یہ وہ اسٹیج ہے جہاں پر کہ ایکسٹرنل آڈیٹر پلاننگ کر رہا ہے اب پلاننگ میں اس نے نیچر ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ یہ تین چیزیں of the audit procedure define کرنی ہوتی ہیں اور آپ کو بخوبی یہ تینوں باتیں پڑھائی ہوئی ہیں ٹیسٹ آف کنٹرول کے لیول پر بھی اور سبسٹینٹو پروسیجر کے لیول پر بھی نیچر ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ تو انٹرنل آڈیٹنگ میں جو فنکشنز پرفارم ہوئے ہیں ان کے جو ریزلٹس ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کی ان کو پریلیمنری اسیس کیا اور آڈیٹر اپنی پلاننگ کے اندر اب یہ بات لے آیا کہ مجھے ان باتوں کو استعمال ان کاموں کو استعمال کرنا ہے جو کہ انٹرنل آڈٹ میں پرفارم ہوئے لہذا میرے audit procedure nature timing and extent یہ ہوں گی فالو کر رہے ہیں بات کو کہ ایکسٹرنل آڈیٹر جب انٹرنل آڈیٹنگ کو استعمال کرنا چاہے گا تو اپنی nature timing and extent of audit procedure کو ماڈیفائی کر لے گا اگر نہیں تو پھر ڈفرینٹلی ہوگا اگر وہ انڈرسٹینڈنگ کے بعد یہ بات قبول کر لیتا ہے کہ آئی ول گو فار اٹ تو پھر پریلیمنری اسسمنٹ ہوگی ادروائز نہیں یہ اسٹیپ وائز باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اچھا اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ کچھ کرائٹیریا ہیں وہ میٹ ہونا چاہیے جب ایکسٹرنل آڈیٹر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے انٹرنل آڈیٹنگ کو یوز کرنا ہے اب وہ بنیادی باتیں کیا ہیں جو کہ موجود ہونا چاہیے جن کو وہ چیک کرتا ہے پھر external auditor number one organisational status اب آرگنائزیشنل اسٹیٹس مینس کے اب یہ تو پتہ ہے کہ جی انٹرنل آڈیٹر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی کس حد تک اس کو اٹونمی حاصل ہے کس حد تک وہ رپورٹنگ میں آزاد ہے یا اپنے بعد اس نے آرگنائزیشن میں کس کو رپورٹ کرنا ہے آئیڈیلی ہائیسٹ لیول کو وہ رپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ یہ انٹرنل آڈیٹر کتنی انفلوئنس میں موجود ہے اب اگر اس کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس ہیں یا اس کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس نہیں ہیں تو یہ ساری بات ان ایکسٹرنل آڈیٹر کو اسسٹ کر رہی ہوگی انٹرنل آڈیٹنگ کے فنکشنز کو استعمال اس کے ریزلٹس کو استعمال کرنے میں وہ ایسس کرے گا ان ساری باتوں کو کہ جی how much is the autonomy of the internal auditor in the organisational structure next comes scope and objective of internal audit function اب یہاں پر ایکسٹرنل آڈیٹر اس بات کو بھی اسیس کرتا ہے کہ جی وہ جو انٹرنل آڈیٹر ہے اس کو مینجمنٹ نے کیا کیا کام اسائن کیے اور پھر وہ جو کام اسائن کیے مینجمنٹ نے انٹرنل آڈیٹر کو اس نے ان کاموں کو کیسے پرفارم کیا اور پھر اگلی ایک بات جو بہت اہم ہے کہ انٹرنل آڈیٹر نے جو اپنی رپورٹ پیش کی مینجمنٹ کو یا جو ریکمینڈیشن دی اس نے مینجمنٹ کو مینجمنٹ نے اس ریکمینڈیشن کو کیسے لیا یہ باتیں بھی اب ایکسٹرنل آڈیٹر جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ایس کر رہا ہوتا ہے دیکھیں اب انٹرنل آڈیٹر کو مینجمنٹ نے کوئی ایک اسائنمنٹ دی کہ جی ہم اپنی انوینٹری کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اس میں بہت زیادہ لیکیج ہے یا ہم نے اپنے ریسیویبلس کو کنٹرول کرنا ہے یا ہم نے اپنے پے رول سسٹم کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے اب یہ ڈفرینٹ اسائنمنٹس ہو سکتی ہیں یا کمپلائنس جو ہے وہ ہونا چاہیے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کیا ہمارے اکاؤنٹنگ سسٹم میں کمپلائنس موجود ہے رولز اور ریگولیشنس کا یا مینجمنٹ کی اپنی پالیسیز کا یا نہیں اب یہ ایک اسائنمنٹ اس کو موجود ہے اس کو دی ہوئی ہے اب وہ اس پر کیا کام کر رہا ہے کس طرح کی ڈاکیومینٹیشن جو ہے متعارف کروا رہا ہے کس طرح سے وہ کنٹرول اسٹیبلش کر رہا ہے this is what the external auditor will assess بنیادی کرائٹیریا ہے اس کو ادر وائز انٹرنل آڈیٹر کے کام پر ریلائی کرے گا اگر وہ ان جگہوں پر سیٹسفائی نہیں ہوگا اور پھر اگلی بات کہ جی انٹرنل آڈیٹر نے ریکمینڈیشن جو دی تھی مینجمنٹ کو مینجمنٹ نے اکارڈنگلی اس پر ایکٹ کیا یا نہیں یا مینجمنٹ نے ان ریکمینڈیشنز کو لفٹ نہیں کرائی کہ انٹرنل آڈیٹر اپنی ریکمینڈیشنز تو بہت اچھی دے دیتا بڑی سوٹیبل ہیں اور اگر وہ اپنا لی جائیں مینجمنٹ کی طرف سے تو خاطر خا فائدہ بھی ہوگا کیا مینجمنٹ نے اکارڈنگلی ان پہ کام کیا یا نہیں یہ چیز اسس کرنا چاہیے ایکسٹرنل آڈیٹر کو نیکسٹ کامس ٹیکنیکل کمپیٹینسی اب یہ ٹیکنیکل کمپیٹینسی سے کیا مراد ہے کہ وہ staff who is responsible for performing the internal audit functions is technical enough, is sound enough in technical knowledge of auditing. اس کا ایکسپیرئنس ہے یا اس کی ٹریننگ ہے وہ ویسے ہی کوئی سادہ سی تعلیم حاصل کر کے انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں بھرتی نہیں ہوا لہذا ٹیکنیکل کمپیٹینس کو بھی ایکسٹرنل آڈیٹر جو ہے وہ ایس کرتا ہے اور نیکسٹ اب ایک بہت اہم پوائنٹ آ رہا ہے ڈیو پروفیشنل کیئر اب ڈیو پروفیشنل کیئر سے کیا مراد ہے کہ جو انٹرنل آڈیٹر ہے وہ پروپرلی اپنا کام پروفیشنلی اپنا کام پلان کر رہا ہے سپروائز کر رہا ہے اور ریویو کر رہا ہے اگر تو وہ پلاننگ میں سپرویژن میں اور اپنے کام کو ریویو کرنے میں جو اس نے سٹاف سے کام لیا ہے ان میں پروفیشنٹ ہے پروفیشنل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کام ٹھیک ہے ڈیو پروفیشنل کیئر ہونی چاہیے اسکلڈ وہ پرسن ہونا چاہیے جو انٹرنل آڈیٹر کے لیے رسپانسبل ہے جس نے کہ رپورٹ کرنا ہے اپنی ہائر مینجمنٹ کو اور پھر کیا وہ پراپر ورکنگ پیپرز جو ہے ان پہ بیس کر کے کام کر رہا ہے کیا آپ اس نے اپنا کام جو ہے پراپرلی پلان کیا تھا آڈیٹ پلانس پروگرامز وغیرہ بنائے تھے اس نے کیا اس نے کوئی مینوئل بنایا ہوا ہے انٹرنل آڈیٹنگ کا بھائی پروفیشنلزم تو پھر یہی ہے نا کہ پراپر پلاننگ کے ساتھ کام کیا جائے کتنا کام کرنا ہے کس ایکسٹینٹ تک کام کرنا ہے کس سے کام لینا ہے اس کے کام کو ریویو کرنا ہے کام دینے سے پہلے پلان کرنا ہے پھر پراپر سپرویژن کرنی ہے یہ تمام باتیں ہوں تو ہم کہتے ہیں نا کہ جی بڑا پروفیشنلزم جھلک رہا ہے اس کے اندر اور پھر جو بھی کام ہو رہا ہے زبانی کلامی نہیں ہو رہا ورکنگ پیپرز پہ بیس کر کے وہ کام ہو رہا ہے اور فائلز بنی ہوئی ہیں آپ کے پاس ٹریک موجود ہے آپ اس کام کو اگر پیچھے دیکھنا چاہ رہے ہو کہ کیا کام ہوا تھا ٹریک سے آپ پیچھے پہنچ جاتے ہو ایک ٹریل موجود ہے آپ کے پاس سو ایکسٹرنل آڈیٹر جب انٹرنل آڈیٹ فنکشنز پہ ریلائی کرنے کی بات کر رہا ہوتا ہے تو کچھ بنیادی کرائٹیریا ہوتے ہیں ان کو وہ اسس کرتا یہ وہ بنیادی کرائٹیریا میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی اب ہم بات کو آگے لے کر چلتے ہیں اور وہ بات ہے لائزن اینڈ کوآڈینیشن کی اب لائزن اینڈ کوآڈینیشن کیا ہے یعنی کہ اب وہ ایکسٹرنل اور انٹرنل آڈیٹرس بھائی آپس میں دوست ہیں ایک کوآڈینیشن کے ساتھ وہ چلیں گے اب وہ کوآڈینیشن کیا ہے کہ انہوں نے بہت سے میٹرز میں آپس میں ڈسکشنز کرنی ہے بہت سے معاملات کو آپس میں شیئر کر کے چلنا ہے گاہے بگاہے میٹنگز کر لیا کریں گے اپنی رپورٹس کو ڈسکس کر لیا کریں گے لائک like, یہ چند ایک پوائنٹس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں like number one is initial planning اب اس انیشل پلاننگ کے لیول پر یہ آپس میں کوآڈینیشن کرتے ہیں کہ جی ٹیسٹ کا لیول کیا ہونا چاہیے وہ آڈیٹ پروسیجرز جو ہیں وہ کون کون سے ہمیں اپنانے چاہیے ایون سیمپل سائز میں بھی کوڈینیشن ہوگی کام کے ریویو میں بھی کوڈینیشن ہوگی رپورٹنگ میں بھی کوڈینیشن ہوگی یہ کوآڈینیشن جو ہے وہ کوالٹی آف آڈیٹ جو ہے وہ نکالے گی سو انیشیل پلاننگ کی اسٹیج پر جب آپ لائک ایکسٹرنل آڈیٹر نے پلان جب کرنا ہے اپنا کام آڈیٹ پروگرامس بنانے ہیں تو وہاں پر وہ کوآڈینیشن لے آئے گا انٹرنل آڈیٹر کے ساتھ اور پھر نیکسٹ مرحلہ ریگولر میٹنگس کا ہے کہ جی ریگولر میٹنگز ہونا ضروری ہیں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل آڈیٹر کے درمیان بھائی ایکسٹرنل آڈیٹر پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے اس نے فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے ٹرو اینڈ فیئر ہونے کے بارے میں اوپینین دینا لہذا وہ انٹرنل آڈیٹر کے ساتھ ایک کلوز لائزن رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ میٹنگز کرتا رہتا ہے وہ اس سے پوچھتا رہتا ہے بہت سے معاملات اور کچھ سجیشنس بھی دیتا رہتا ہے ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر کو یہ میٹنگز ایک اچھی کوآڈینیشن کا باعث بنتی ہیں اور کوالٹی آف آڈٹ کا باعث بنتی ہیں اور نیکسٹ بات آتی ہے ایکسچینج آف نالج کی when you talk about exchange of knowledge تو اس کا مطلب ہے کہ something is not known to the other person اب یہاں پر انٹرنل آڈیٹر کو جو نالج ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل آڈیٹر کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور ایکسٹرنل آڈیٹر کو جو نالج حاصل ہوتا ہے وہ انٹرنل آڈیٹر کے ساتھ شیئر کرتا ہے اب فار ایگزامپل انٹرنل آڈیٹر کو پتا چلتا ہے دیکھیں انٹرنل آڈیٹر بھی بہرحال آڈیٹر ہے کیا ہوا کہ وہ مینجمنٹ کا ہی بندہ ہے لیکن کام تو اس کا آڈیٹنگ ہی ہے جانچ پرکھ اس کا کام ہے رپورٹ اس نے مینجمنٹ کو کرنا ہے اب اس کو پتا چلتا ہے کہ پلانے مہینے میں انٹرنل کنٹرول پراپرلی آپریٹ نہیں ہوا اب وہ اس کے بارے میں ایکسٹرنل آڈیٹر کو بتا دیتا ہے کہ جی اس پر یہاں پر ہمیں جو ہے کچھ تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا یا ایک نالج اس کو حاصل ہوتا ہے انٹرنل آڈیٹر کو کہ جی ایک کیپٹل ایکسپینڈیچر کیا گیا اس سال میں ایک پلانٹ پرچیز کیا گیا ڈیورنگ دا ایئر اور اس کو ڈیورنگ دا ایئر ہی ڈسپوز آف کر دیا گیا اب دیکھیں ایکسٹرنل آڈیٹر اس پلانٹ کے بارے میں آگاہی نہیں رکھ سکتا اگر وہ صرف اکاؤنٹ بیلنس کو دیکھے کیونکہ نہ اس کا اوپننگ بیلنس ایگزٹ کر رہا ہے نہ اس کا کلوزنگ بیلنس ایگزٹ کر رہا ہے تو اس کو یہ آگاہی کون دے رہا ہے انٹرنل آڈیٹر اب اسی طرح سے جو نالج شیئرنگ کی بات آتی ہے تو ایکسٹرنل آڈیٹر بھی انٹرنل آڈیٹر کو کچھ شیئر کر رہا ہوتا ہے وہ جو ایکسٹرنل آڈیٹرس کی کچھ فائنڈنگ ہوتی ہیں جب اس نے انکوائر کیا تھا مختلف لوگوں کو اس اس میں نے انڈسٹری انوائرمنٹ کے بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل کی تھی انڈسٹری سمجھتے ہیں نا ایک ہوتی اکانومی پورے ملک کی اکانومی ایک ہوتی انڈسٹری اسپیسیفک کام کی انڈسٹری لائک اکانومی پورے ملک کی ہو گئی انڈسٹری ٹیکسٹائل کی ہو گئی اور company A B C fibres ہو گئے اب وہ اے بی سی کمپنی جو ہے وہ کمپنی ہے انڈسٹری ٹیکسٹائل ہے اور اکانومی ملک کی ہے لہذا وہ جب انڈسٹری کا نالج لے رہا تھا اس انڈسٹری کے نالج کو حاصل کرتے وقت ایکسٹرنل آڈیٹر کو جو پوائنٹس معلوم ہوئے ان پوائنٹس کو وہ شیئر کر لیتا ہے انٹرنل آڈیٹر کے ساتھ بھی کہ بھائی میں تو انڈیپینڈنٹ تھا اپنے کام میں میں نے تو بہت سی باتیں اس کے اندر دیکھنی تھی میں انڈسٹری کے لیول تک کیا اور انڈسٹری کے لیول تک یا اکانومی کے لیول تک جب میں پہنچا اور مجھے کچھ باتیں ایسی اس سیکٹر کے ریفرنس میں معلوم ہوئی ہیں آپ ہی یہ معلومات اپنے پاس رکھ لیں اور محتاط رہیے گا کہ یہ معاملات پیش آ سکتے ہیں اس اینٹی کو اس کمپنی کو کاٹن یا مزدوروں کے ریفرنس میں یا را مٹیریل اویلیبلٹی کے ریفرنس میں ڈفرینٹ پرائسز کے اتار چڑھاؤ کے ریفرنس میں جو معلومات ایکسٹرنل آڈیٹر کو ہوگی وہ انٹرنل آڈیٹر کے ساتھ شیئر کر لے گا شیئرنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سر جناب یہ ہم باتیں کر رہے تھے انٹرنل آڈیٹنگ کے ریفرنس میں بہت مختصر سی باتیں رہ گئی ہیں وہ ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں میں کور کر لوں گا ہم نے آج کے لیکچر میں جو بات سیکھی ہے وہ انٹرنل آڈٹ فنکشنز کے ریفرنس میں سیکھی ہے اور یہ بات سیکھی ہے کہ کس طرح سے ایکسٹرنل آڈیٹر کے لیے انٹرنل آڈیٹنگ ہیلپ فل ہوتی ہے اور ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر کے ساتھ کس طرح ایک کلوز لائزن جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے اور کوآڈینیشن کے ساتھ چلتا ہے اور کہاں پر ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر کے کیے ہوئے کام کو اپنا لیتا ہے استعمال کر لیتا ہے نیکسٹ ان شاء اللہ تعالی لیکچر میں کچھ تھوڑی سی جو باتیں رہ گئی ہیں انٹرنل آڈیٹنگ کے ریفرنس میں اس کو ہم کور کریں گے اور پھر نیا ایک ٹاپک بھی آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا آڈیٹ انگیجمنٹ لیٹر کے ریفرنس میں وہ بھی ان اللہ تعالی آپ کو دلچسپ لگے گا مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ